السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مزاحیہ کہانی یعنی کہ ہستی ہساتی کہانی اور اس کا عنوان ہے جھنجھن جنی اور گھن گھن جنی ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگل میں ایک جنی رہتی تھی اس کے دو بچے تھے جن بچے ایک کا نام تھا جھنجھن ایک کا نام تھا گھن جھن جھنجھن اور گھن گھن نہایت شرارتی بچے تھے ایک بار دونوں جنگل کی سیر کو نکلے وہاں پہ گئے تو انہیں ایک شیر نظر آیا دونوں شیر کی پیٹ پر بیٹھ گئے شیر اتنا گھبرایا کہ وہ دوڑنا شروع ہو گیا اور بھاگتے بھاگتے جنگل میں غائب ہو گیا دونوں بہت خوش ہوئے دیکھا ہم نے تو شیر کو بھی ڈرا دیا اگلے دن دونوں پھر سیر کو نکلے اور اس بار وہ ملے ایک ہاتھی سے ایک نے ہاتھی کی سون میں گدگدی کرنی شروع کر دی دوسرے نے اس کی دم پکڑ کے کھینچنا شروع کر دی ہاتھی بے چارہ پریشان خوب چیختا چلاتا بھاگ کھڑا ہوا دونوں بہت خوش ہوئے کہنے لگے دیکھا کیسا مزہ آیا شیر کو بھی بھگا دیا بڑے ہاتھی کو بھی بھگا دیا ہم تو ہر کسی کو ڈرا سکتے ہیں ان کی اماں جن ان کو سمجھاتی رہتی کہ ایسی شرارتیں نہیں کرتے مگر جھنجھن اور گھن گھن شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے ایک بار جنوں کے بادشاہ نے تمام جنوں کو دعوت پر بلایا وہاں پہ بادشاہ نے جنوں کے سامنے انسان کی بہت تعریف کی اور کہا خبردار کبھی انسان سے پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے انسان سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا مگر یہ سن کر جھنجھن جنی کو بہت برا لگا وہ اپنی جگہ بڑبڑانے لگا وہ ذرا سا انسان ہم جب چاہیں اسے مٹھی میں دبا کر مار ڈالیں ہم آگ سے بنے ہیں انسان مٹی سے بنا ہے ہم تو اتنے طاقتور ہیں کہ پہاڑ کو اٹھا لیں اور ہمارے سے تو شیر بھی بھاگتا ہے اور ہاتھی بھی بھاگتا ہے انسان تو ہمارے سامنے ایسا ہے جیسے پہاڑ کے سامنے چونٹی واہ یہ خوب رہی بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ انسان تمہارے سے بہتر ہے ارے ہم تو اتنے طاقتور ہیں کہ ہم شیر بن کر اس کو ڈرا دیں یا اس کے جسم میں گھس کر بیماریاں پیدا کر دیں ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آدمی کو پاگل بنا دیں ہم بھلا انسان سے کیوں ڈریں جھن جھن اور گھن گھن کی بڑبڑاہٹ بادشاہ نے بھی سنی وہ دونوں کو سمجھانے لگا خبردار آدمی کا مقابلہ نہ کرنا آدمی کو اللہ نے بہت عقل مند بنایا ہے دیکھنے میں چھوٹا ہے مگر وہ علم میں تمہارے سے بڑھ کے ہے تم اس سے کبھی بھی نہیں جیت سکتے واہ کیسے نہیں جیت سکتے جھن جھن اور گھن گھن نے بادشاہ کا جواب دیا اچھا مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے آپ کہیے تو ہم اس کی مفت کی نوکری کر کے اس کا ناک میں دم کر دیں گے اچھی بات ہے کے بادشاہ کوئی بات پسند تو نہیں آئی مگر اس نے کہا اچھا جاؤ ایک آدمی کو اٹھا لاؤ جھن جھن جن اور گھن گھن جن فٹافٹ ایک آدمی کو اٹھا لائے اور بادشاہ کے سامنے لا کھڑا کیا آدمی بیچارہ پریشان کہتا تھا کیا ہو گیا ہے میں کہاں پہ آ گیا ہوں بادشاہ جن نے اس سے کہا کہ تمہارے لیے ایک امتحان ہے وہ آدمی ڈرا کیونکہ اسے تو کوئی پہلے نظر نہیں آ رہا تھا مگر بادشاہ کے حکم سے سارے جن آدمی کی شکل میں آ گئے اب اس آدمی کو نظر آیا کہ سامنے ایک بادشاہ بیٹھا ہے آس پاس بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا اس نے بادشاہ کو سلام کیا بادشاہ نے اس سے کہا دیکھو ہم سب جن ہیں تم ہمیں ویسے تو نہیں دیکھ سکتے اس لیے ہم سب آدمی کی شکل میں آ گئے ہیں ادھر دیکھو وہ دو جن تم کو اٹھا لائے ہیں وہ تمہاری نوکری مفت کریں گے مگر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا تم نے اگر ان سے نوکری کروا لی اور یہ لوگ تمہارے سے ہار گئے تو تمہیں انعام دیا جائے گا نہیں تو یہ دونوں جن تم کو کھا جائیں گے بیچارہ آدمی بڑا پریشان ہوا سوچنے لگا یہ کیا بات ہوئی جن میری نوکری کرے اور مفت میں کہنے لگا نہیں نہیں نہیں مجھے کسی نوکر کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایسے میں نے ایسا کوئی مقابلہ نہیں کرنا میں اپنے آپ میں خوش ہوں بادشاہ نے کہا مقابلہ تو تمہیں کرنا پڑے گا دیکھتے ہیں تم ان سے کام کروا سکتے ہو یا نہیں کروا سکتے ہم تمہیں رہنے کے لیے ایک مکان بھی دیں گے آدمی نے کچھ سوچا اور کہنے لگا بھائی مجھے معاف رکھیں میں میں نے تو اس طرح کی کوئی خواہش نہیں کی مجھے مجھے جانے دیں یہاں سے میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں بادشاہ کہنے لگا ٹھیک ہے مگر تم نہیں جا سکتے یہاں سے جب تک تم ان دونوں جنوں کو ہرا نہ دو اب وہ آدمی سمجھ گیا کہ یہاں سے تو میں نہیں چھوٹ سکتا اس نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا ٹھیک ہے جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا مگر شرط یہ ہے کہ یہ دونوں میرا کہنا نہیں ڈالیں گے جیسا میں کہوں گا ویسا ہی کریں گے بادشاہ کہنے لگا ہاں ہاں یہ دونوں وہی کریں گے جو تم کو ہوگے مگر اگر یہ فارغ بیٹھے نظر آئے تو یہ تمہیں کھا جائیں گے تم نے ان سے کام کرواتے رہنا ہے لو بھائی یہ بات طے ہو گئی بادشاہ نے آدمی کو رہنے کے لیے ایک مکان دے دیا آدمی جھنجھن اور گھنگن کے ساتھ مکان میں آ گیا دونوں کو حکم دیا مکان صاف کرو جنہوں نے منٹ بھر میں کمرے سجا دیے پلنگ کرسی میز ہر طرح کا سامان صاف ستھرا گھر بولے اب کیا حکم ہے آدمی نے کہا اب جاؤ کھانا لاؤ جنہوں نے ایک منٹ میں طرح طرح کے کھانے حاضر کر دیے آدمی کھانا کھانے لگا اور جن کہنے لگے اب کیا حکم ہے ہم سے کام لو ورنہ تمہیں کھا جائیں گے اب تو آدمی سوچنے لگا ان سے کیا کام لیا جائے اس نے حکم دیا جاؤ کشمیر سے سیب لے کر آؤ دونوں ایک منٹ میں کشمیر سے سیب لے آئے بولے اب کیا حکم ہے ہم سے کام لو آدمی نے پھر سوچ کر کہا اچھا اب جاؤ امریکہ سے دودھ کا ڈبہ لے آؤ یہ کہہ کر آدمی نے لقمہ منہ میں ڈالا ابھی لقمہ چبا کر نگلا نہیں تھا کہ دونوں امریکہ سے دودھ کا ڈبہ لے آئے اور بولے اب کیا حکم ہے ہم سے کام لو اب تو آدمی پریشان ہونے لگا دل میں سوچا کہ اتنی جلدی یہ کام کریں گے تو ناک میں دم کر دیں گے مگر کام تو لینا ہی تھا ورنہ تو وہ اسے کھا جاتے اس نے کچھ سوچ کر کہا اب جاؤ مکہ سے زمزم کا پانی لے آؤ دونوں جن چند سیکنڈوں میں زمزم کا پانی لے آئے اور پھر کہنے لگے اب کیا کام ہے ہمیں کام بتاؤ آدمی سوچنے لگا اور کہنے لگا یہ تمہیں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں جیسے تیسے دن بھر تو وہ کام بتاتا رہا رات کو چلا سونے جنہوں نے کہا کام بتاؤ کام بتاؤ ورنہ تم کو کھائیں گے آدمی نے کہا اب تو میں سونے جا رہا ہوں اب کام کیسا جن کہنے لگے یہ کچھ ہم نہیں جانتے کام بتاؤ ہمیں نہیں سونا ہمیں تو نیند ہی نہیں آتی اب تو آدمی پیچھا چھڑانے کی ترکیب سوچنے لگا سوچتے سوچتے وہ تھک گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور کہا اللہ تعالیٰ میرا انگ سے پیچھا چھڑا دے اس نے اس کے بعد بن ناس پڑھی اور اپنے اوپر دم کیا جیسے ہی اس نے دم کیا ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آ گئی اس نے جھنجھن سے کہا تم جا کر ایک چالیس پچاس گز کا بانس لے آؤ گھن گھن جن سے کہا تم جا کر ایک کتا لے کر آؤ دونوں جن ایک منٹ میں لے آئے اور بولے کام بتاؤ کام بتاؤ آدمی نے جھنجھن کو حکم دیا یہ بانس اس جگہ گاڑو اور اس پر چڑھو اترو جب تک میں دوسرا حکم نہ دوں یہی کام کرتے رہو اور گھن گھن جن کو حکم دیا کہ تم اس کتے کی دم سیدھی کرو جب دم سیدھی ہو جائے تو مجھے دکھانا دونوں جن اپنے اپنے کام میں لگ گئے جھن جھن نے بانس گاڑا اس پر چڑھنے اترنے لگا گھن گھن کتے کی دم سیدھی کرنے لگا وہ دم پکڑ کر کھینچتا تو کتا بھونک کر کاٹنے دوڑتا گھن گھن دم چھوڑ دیتا تو کتا کبھی نیچے دم کر کے پچھلے ٹانگوں کے بیچ میں لے جاتا کبھی اوپر اٹھا دیتا آدمی یہ دیکھ کر مسکرایا اب وہ آرام سے پڑھ کر سونے لگا جن جھن اور گھن گھن رات بھر بانس پہ چڑھتے چڑھتے رہے اور کتے کی دم سیدھی کرنے کی کوشش کرتے رہے پسینے پسینے ہو گئے اور مگر نہ دم سیدھی ہو سکی اور نہ بانس پر اترنا چڑھنا ختم ہو سکا سب جب آدمی جاگا تو اس نے دیکھا کہ جھن جھن بانس پر بہت سستی سے چڑھ اتر رہا ہے اور گھن گھن کتے کے دم سیدھی نہیں کر سکا وہ دونوں پر بہت غصے ہوا چڑک چڑک دس بیس انہیں ڈنڈے لگائے اس کے بعد پانی کھانا اور دوسری چیزیں مانگی دونوں نے ضرورت کی سب چیزیں حاضر کر دیں اور چاہا کہ ذرا سا آرام کر لیں مگر آدمی نے حکم دیا ہاں پھر اپنے اپنے کام پر چالو ہو جاؤ جھن جھن پھر بانس چڑھنے چڑھنے لگا اور گھن گھن کتے کی دم سیدھی کرنے لگا آدمی کھا پی کر کپڑے پہن رہا تھا کہ جنوں کے بادشاہ کے دربار میں جائے اتنے میں جنوں کا بادشاہ اپنے وزیروں اور درباریوں کے ساتھ خود اس کے گھر آ گیا جھنجھن کو دیکھا تو وہ چڑھتے اترتے بے دم ہو رہا تھا پسینے میں شرابور اور گھنگھن کتے کی دم سیدھی کرنے میں جھنجھلایا ہوا تھا بادشاہ نے دونوں کی خیریت پوچھی دونوں نے کہا حضور آپ ٹھیک کہتے تھے ہم تو تھک گئے یہ آدمی سچ مچ بہت ہی عقل مند ہے پہلے تو ہم نے اسے پریشان کر دیا اسے سونا سونے بھی نہیں دیا مگر پھر اس کے بعد اس نے اپنے اوپر پڑھ کر کچھ پھونکا اور پھر یہ حکم دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ سچ کہتے ہیں اللہ نے آدمی کو بہت زیادہ عقل مند بنایا ہے خدا کے واسطے اس سے ہمارا پیچھا چھڑائی ہے نہیں تو ہم دونوں اس کا حکم مانتے مانتے مر ہی جائیں گے بادشاہ ہنسا اس نے آدمی سے کہا <laughs> بھائی تم جیت گئے ان دونوں نے اپنے غرور کی سزا پائی اچھا اب تم کو تمہارے گھر بھیج دیا جائے گا یہ کہہ کر بادشاہ نے آدمی کو بہت کچھ انعام دیا اور جھن جھن اور گھن گھن کو حکم دیا اس آدمی کو جہاں سے لائے ہو وہی واپس کراؤ دونوں جنہوں نے بادشاہ کا حکم سنا اطمینان کا سانس لیا منٹ بھر میں آدمی کو سامان کے ساتھ اس کے گھر چھوڑے پھر کبھی انہوں نے آدمی سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کی اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ